باپ پنجم خواتین کے بارے میں چند کتابوں کا تعارف عورت اسلامی معاشرے میں مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ کی کتاب عورت اسلامی معاشرے میں اسلام میں حیثیت نسواں کے موضوع پر اردو زبان کی ایک اہم اور معروف کتاب ہے اپنے مباحث کی جامعت استدلال کی قوت اور اسلوب کی شگفتگی میں امتیازی شان رکھتی ہے عورت کے بارے میں دو بنیادی سوالات ہمیشہ سے اٹھتے رہے ہیں ایک یہ کہ معاشرے میں اس کا صحیح مقام و مرتبہ کیا ہے دوسرا ہے کہ مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کی صحیح نوعیت کیا ہے اس کتاب میں انہی دونوں مباحث پر مفصل اظہار خیال کیا گیا ہے اور اسلامی نقطہ نظر کی مدلل وضاحت کی گئی ہے مختلف تہذیبوں اور مذاہب اور ممالک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت ان میں عموماً اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رہی ہے اسے مرد کا حاشہ اور زمیمہ سمجھا گیا ہے پھر جب صنعتی انقلاب کے نتیجے میں اس کا رد عمل ہوا اور مساوات اور آزادی کی تحریکیں چلیں تو مرد عورت کے حقوق اور ذمہ داریوں میں کوئی فرق روان نہ رکھا گیا اور عورت سے ہر وہ کام جانے لگا جو مرد کر سکتا ہے بے محابہ آزادی کے نتیجے میں مرد عورت کے جن سے تعلقات بھی بے اعتدالی کا شکار ہوئے اور آوارگی اور بے روی کو فروغ ملا اسلام کا نقطہ نظر اس سلسلے میں توازن اور اعتدال کا شاہکار ہے اس نے سماج میں عورت اور مرد کا صحیح مقام اور نظام تمدن میں دونوں کی صحیح حیثیت متعین کی زیر نظر کتاب میں پوری قوت جرعت اور اعتماد کے ساتھ اسلامی نقطۂ نظر کی ترجمانی کی گئی ہے کتاب کے آغاز میں دور قدیم اور عہد جدید میں عورت کے مقام اور حیثیت کو بیان کیا گیا ہے اس ضمن میں یونان روم اور قدیم یوروپ میں اور یہودیت عیسائیت اور ہندومت میں عورت کی پست حیثیت کو حوالوں کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے پھر اس کے رد عمل میں جدید نظریات نے اس کو کتنی آزادی عطا کر دی اور اس کے نتیجے میں کس قدر جنسی عام ہوئی اس کا بھی سنجیدہ تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے اسلامی معاشرے میں عورت کے مقام اور مرتبہ کا جائزہ لینے سے قبل بطور پس منظر عرب کے دور جاہلیت میں عورت کی پس حیثیت کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام حقوق سے محروم تھی اسے موجب ذلت وقار سمجھا جاتا تھا بلکہ بعض قبائل میں اسے پیدا ہوتی ہی درگور کر دیا جاتا تھا اس کے بعد تفصیل سے عورت کے بارے میں اسلام کے اساسی تصورات سے بحث کی گئی ہے کتاب کا یہ حصہ بہت اہم ہے کتاب کی بنیادی بحث عورت کا حقیقی دائرے کار کے عنوان سے ہے اس میں مصنف نے واضح کیا ہے کہ عورت کے عمل کا حقیقی میدان گھر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اسے عزو معطل کی حیثیت دیتا ہے اور معاشرے سے اسے الگ تھلگ کر دیتا ہے اس نے عورت کو ان حقوق سے محروم نہیں رکھا ہے جو اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں بلکہ اسے اس قابل بناتا ہے کہ معاشرے میں کامیاب و بامرات زندگی بسر کر سکے اسی وجہ سے اس نے اسے علم عمل کے میدان میں پوری آزادی دی ہے قرون اولا میں خواتین کو علم حاصل کرنے اور اس کی توسیع و اشاعت میں حصہ لینے کی پوری آزادی حاصل تھی اس کے معاشرے پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ساتھ ہی انہیں ضروریاتی زندگی کے حصول اور عمر خیر کی تکمیل کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تھی چنانچہ و کاشتکاری تجارت اور صنعت و حرفت کے کاموں میں حصہ لیتی تھی کتاب کے اگلی بحث کا عنوان ہے اسلامی معاشرے کی تعمیر میں عورت کا کردار اس میں صدر اول کی خواتین کی مثالیں پیش کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں مصیبتیں صحیح ہیں اللہ کے دین کو سربلند دیکھنے کی تمنا میں محاذ جنگ پر بھی مختلف خدمات انجام دی ہیں حق کی نصرت و حمایت میں زبان کی قوت بھی صرف کی ہے معاشرے میں کہیں بگاڑ نظر آیا تو اس کے بدلنے اور اس کی جگہ خیر و صلاح کو قائم کرنے کی جد و جہد کی ہے ذمہ داران نے ریاست کے سامنے بے خوف و خطر حق کا اظہار کیا ہے ان پر تنقید کی اور ان کا احتساب کیا ہے انہی نصیتیں کی ہیں اور ذمہ داروں نے بھی ان کی آرا اور مشوروں کو کا احترام کیا ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے اس طرح اسلامی معاشرے نے مختلف مسائل میں عورت کی رائے اور فہم سے فائدہ اٹھائے ہے اور اپنی تعمیر و تشکیل میں بھی اس کی عملی صلاحیتوں سے مدد حاصل کرتا رہا ہے اس ضمن میں فاضل مصنف نے کئی اہم مسائل سے بحث کی ہے اور ان کے سلسلے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں دور کی ہیں مثلا بعض معاملات میں شریعت نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے اس سے بظاہر عورت کی تنقیص معلوم ہوتی ہے انہوں نے عورت کی گواہی سے متعلق فقہا کے خیالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس موضوع پر مفصل اور مدلل بحث کی ہے عورت کی عملی ہے صلاحیت کی ضمن میں مصنف محترم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے فطری دائرے سے باہر وقت ضرورت معاشرتی خدمات انجام دے سکتی ہیں لیکن اس کے لیے چند بنیادی اصولوں کی پابندی ضروری ہے وہ یہ کہ اپنی حقیقی پوزیشن خان کی زندگی کی استواری پر نظر رکھے اپنے خاوین کی تعداد کرے اور نامحرموں سے اختلاط اور میل جول سے بچے کتاب کی دوسری اہم اور مقصود بحث جنسی تعلقات کی عنوان سے ہے فاضل مصنف نے بیان کیا ہے کہ انسانی معاشرے جنس کے معاملے میں شروع سے افراد و تفرید کا شکار رہے ہیں تفرید نے رہبانیت کی شکل اختیار کی جس کے کڑوے کسیلے پھل صدیوں تک انسانوں کو کھانے پڑے اور افراد نے اباہیت اور آوارگی کا روپ دھارا جس میں دور جدید کا مغربی معاشرہ اور اس کے ہم نوا غرق ہیں اسلام کا نقطہ نظر اس معاملے میں انتہائی متوازن اور معتدل ہے وہ راہبانہ نقطہ نظر کی تردید کرتا ہے جائز حدود میں جنسی تسکین کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی تاکید کرتا ہے اور ہر طرح کے ناجائز تعلق پر روک لگاتا ہے اس معاملے میں وہ فرد کی اخلاقی تربیت کرتا ہے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس میں اس سلسلے میں قانون کا بھی سہارا لیتا ہے اور ان کی خلاف ورزی پر سزائیں بھی متعین کرتا ہے یہ کتاب متعدد خصوصیات اور خوبیوں کی جامع ہے کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ معذرت خواہانہ لب و لہجے سے بالکل پاک ہے اس کی دوسری خوبی اس کا استدلالی انداز ہے تیسری خوبی یہ ہے کہ اس میں اسلام میں عورت کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے والی تمام آیت قرآن اور احادث نبوی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے چوتھی خوبی یہ کہ مصنف نے اسلامی معاشرے کے خط و خال نمایاں کرتے ہوئے اسلام کی ابتدائی صدیوں کا مثالی نمونہ پیش کیا ہے انہوں نے صحابیات تابعیات اور طبع تابعات کی علمی اور عملی سرگرمیاں تفصیل سے بیان کی ہیں اور اس سلسلے میں حدیث سیرت نبی سیرت صحابہ صحابیات اسماع الرجال اور تاریخ و سوانی کی کتابوں سے واقعات اور روایات کا حت الامکان استقصا کیا ہے اس طرح قارئین کے سامنے پوری طرح معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں صدر اول کی مسلم خواتین کا مثالی کردار آ جاتا ہے جسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں اس کتاب کی شاعت مرکزی مکتب اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے ہوئی ہے عورت اور اسلام مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ اسلام میں عورت کے مقام و مرتبہ اور مسلمان عورت کے حقوق و فرائض و دائرہ کار کے موضوع پر اردو زبان میں اعلیٰ تحقیقی معیار کی تصانیف تیار کرنے والوں کی کوئی مختصر سی مختصر فہرست تیار کی جائے تو اس میں مولانا سید جلال الدین عمری سابق امیر جماعت اسلامی ہند کا نامی گرامی سیر فہرست ہوگا اسلام کا معاشرتی نظام شروع سے ان کی دلچسپی کا خاص موضوع رہا ہے ان کی پہلی تصنیف عورت اسلامی معاشرے میں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور اس کے دس سے زائد ایڈیشن منظر عام پر آئے ہیں اس کے علاوہ ان کی تصانیف مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ اسلام کا آئینی نظام اور مسلمان عورت کی ذمہ داریاں اس موضوع پر ان کی دسترس اور عصری تناظر میں اس پر ماہرانہ اظہار خیال کا ثبوت فراہم کرتی ہیں زیر نظر کتاب پہلی مرتبہ 1979 میں جب بین الاقوامی سطح پر خواتین کا سال منایا گیا تھا شائع ہوئی تھی اسے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی اس کا مظہر ہے کہ اب تک اس کے دس سے زائد ایڈیشن شائع ہوئی ہیں اور مختلف زبانوں مثلا انگریزی ہندی مراٹھی اور تیلگو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے کتاب کی ابتدا میں فاضل مصنف نے اسلام میں عورت کی عظمت اور خاندان کی تعمیر میں اس کے کردار پر روشنی ڈالی ہے پھر واضح کیا ہے کہ اسلام نے عورت کو ماں بیوی بیٹی اور بہن ہر حیثیت میں عزت و احترام کا مقام دیا ہے اور اس کے ساتھ بہتر سلوک کی تاکید کی ہے اگلے دو ابواب میں صدر اول کی اسلامی تاریخ کی روشنی میں ایمان عبادت اور علم کے میدانوں میں مسلمان عورت کے نقوش تابہ کو نمایاں کیا ہے آخر میں دینی سماجی اور سیاسی میدانوں میں عورت کا مطلوبہ کردار اجاگر کیا ہے ایک اہم بحث دور حاضر میں مسلم خواتین کی ملازمت سے متعلق ہے فاضل مصنف نے ایک سوال نامہ کی روشنی میں اس کے مختلف پہلوؤں سے بحث کی ہے اور افراد و تفرید سے بچتے ہوئے اس معاملے میں راہ اعتدال واضح کی ہے پوری کتاب قرآن و حدیث اور سیرت کے مستند ماخذ کی روشنی میں لکھی گئی ہے کوئی بات بلا دلیل نہیں کہی گئی ہے تائید میں دور اول کی خواتین کے عملی نمونے پیش کیے گئے ہیں یہ کتاب مرکزی مکتب اسلامی پبلشرز نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے اسلام کا آئینی نظام مولانا سید جلال الدین عمری موجودہ دور میں انسانی معاشرہ جن سنگین مسائل سے دوچار ہے ان میں سے خاندانی نظام کی تباہی و بربادی ہے آج خود غرضی مفاد پرستی مادیت کے غلبے مذہب کے غلط تعبیر اور ناماقل رسم و رواج کی وجہ سے نظام خاندان پارا پارا ہو رہا ہے رشتوں کا تقدس پامال ہے حقوق کی ادائیگی سے مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے افراد خاندان ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن کر رہ گئے ہیں اور ان میں خاندان کی قید و بند سے آزادی کا رجحان پروان چڑھ رہا ہے طرفہ تماشا یہ ہے کہ اسلام نے خاندانی استحکام کے لیے جو بیش قیمت تعلیمات دی ہیں وہی اعتراضات اور الزامات کی زد پر ہیں انہیں فرسودہ قرار دیا جا رہا ہے مسلمان عورت جسے بعض اہم ترین ذمہ داریاں تفویض کیے جانے کی وجہ سے بہت سی رخصتیں دی گئی ہیں اسے مظلوم و مقہور اور حقوق سے محروم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ان حالات میں شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے سامنے انتشاری خاندان کے برے نتائج و عواقب پیش کیے جائیں لوگوں کے سامنے ان کی سنگینی واضح کی جائے اور نظام خاندان کے لیے اسلام کی تعلیمات و اقدار کی معقولیت دلائل سے آشکارا کی جائے زیر نظر کتاب اسی ضرورت کی بحسن خوبی تکمیل کرتی ہے اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ابتدا میں خاندان کی اہمیت اور اس کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے نظام خاندان کے مخالفین کے دلائل ذکر کر کے ان کا رد کر کیا گیا ہے عرب کے خاندان اور قبائلی نظام کی تفصیلات تاریخ عرب کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے اسلام نے اس نظام میں جو اصلاحات کی ان پر روشنی ڈالی گئی ہے دوسرے حصے میں اسلامی خاندان کے خد و خال واضح کیے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ نظام خاندان کی تشکیل میں اسلام نے انسان کے جنسی جذبے کی کس حد تک رعایت کی ہے اردواجی تعلقات کو کن حدود و قیود کا پابند کیا ہے اور اہل خاندان کے کیا حقوق و فرائض ہیں بیان کیے ہیں تیسرے حصے میں جو نصف کتاب سے زائد صفحات پر مشتمل ہے بعض ان مسائل سے بحث کی گئی ہے جو بسا اوقات مسلم معاشرے میں پیش آتے ہیں یا جن پر دوسروں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں ابتداء خطب نکاح میں پڑھی جانے والی آیات کی بھرپور تشریح اور نکاح کے موقع کے لیے ان کی معونیت واضح کی گئی ہے سسرال میں لڑکیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح جہیز نے جو بھیانک شکل اختیار کر لیے اس کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہوئے بڑے دل نشین انداز میں علاج تجویز کیا گیا ہے دین سے دوری کے موجودہ حالات میں مسلمان عورت جن مسائل سے دوچارہ ان میں سے ایک اہم مسئلہ معیشت کا ہے اس پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور عورت کے معاشی حقوق بیان کرتے ہوئے زمین میں اٹھنے والے بعض سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں بعض مسائل وہ ہیں جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مساواتی مرد و زن اور عورت کی آزادانہ حیثیت کے منافی ہیں جیسے عورت کے لیے مسجد میں دوسروں مردوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کو غلط یا ناپسند قرار دینا مردوں کی جماعت کے لیے عورت کی امامت کا عدم جواز اسلامی ریاست میں عورت کی قیادت عورت کے نکاح کے لیے ولی کی شرط کفات کا مسئلہ ان مسائل پر مولانا نے قرآن حدیث اور فقہ کی روشنی میں تفصیل سے بحث کی ہے اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیا ہے خواتین سے متعلق بعض مسائل مستقل زیر بحث رہتے ہیں اور انہیں عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ یا منافع عدل سمجھا جاتا ہے جیسے عورت کے لیے حجاب کی پابندی آواز کا پردہ محرم کے بغیر حج یا ملازمت کے لیے عورت کا سفر اور تنہا رہائش زمانہ قدت میں ملازمت یا دیگر سرگرمیاں نقطۂ متلقہ خواتین کے لیے کوٹا سسٹم عورت کے سطر کی حدود یا اور اس طرح کے بعض دیگر مسائل پر کتاب میں اسلام کا نقطۂ نظر بیان ہوا ہے اس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں جو ان مسائل کے سلسلے میں پیدا کی جاتی ہیں یہ کتاب عصر حاضر کے بہت اہم موضوع سے بحث کرتی ہے اس کی شاع مرکزی مکتب اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے مسلمان عورت جامد روایات اور جدید نظریات کے نغے میں شیخ محمد الغزالی رحم اللہ ہر برس عالمی یوم خواتین آٹھ مارچ کے موقع پر خواتین کے بارے میں تحریروں کا سیلاب آ جاتا ہے تمام قلمکار اپنے اپنے اعتبار سے خامہ فرسائی کرتے ہیں ان میں آزاد خیال بھی ہوتے ہیں اور قدامت پسند بھی فیمنسٹ بھی اور روایت پرست بھی دہریے ہیں اور اسلام پسند دہریے بھی اور اسلام پسند بھی عالم اسلام کی مشہور مصنف وہ محقق شیخ محمد الغزالی 1996 کی مشہور تصنیف کا اردو ترجمہ مسلمان عورت قدیم اور جدید روایت کے تناظر میں کے نام سے ہدایت پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز نئی دہلی سے تباہ ہوا ہے شیخ محمد الغزالی اثر حاضر کے نامور علماء میں سے ہیں ان کا تعلق مصر سے تھا اسلامیات کے تقریباً تمام موضوعات قرآن حدیث فقہ تاریخ سماجیات تقابل ادیان وغیرہ پر ان کی واقعی کتابیں ہیں ان کا اسلوب بہت دلکش اور مؤثر ہے جو نئی نسل کو اپیل کرتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ان کی فکر معتدل اور افراد و تفرید سے پاک ہے اسلام میں خواتین کے حقوق پر ان کی متعدد کتابیں ہیں وہ زور دے کر یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان عورت کے لیے جہاں جدید تہذیب کی چکا چوند اور بے محابہ آزادی روا نہیں ہے وہیں بے جا رسوم و روایات کی بیڑیوں میں سے جکڑنا بھی اس پر ظلم ہے انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے وہ تمام حقوق عطا کیے جائیں جن سے اسلام نے اسے بہراور کیا ہے اس کتاب کا ترجمہ مولانا ابو مسعود مسعود اظہر غوری ندوی نے کیا ہے موصوف اردو خواہ حلقی کی جانب سے تحسین و تبریک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے شیخ محمد الغزالی کی بہت سی کتابوں کا اردو ترجمہ کر دیا ہے یہ ترجمے مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز نئی دہلی مکتبہ اشاعت القرآن دہلی البلاغ پبلیکیشنز نئی دہلی اور دیگر مکتوبوں سے شائع ہوئے ہیں اسلام میں عورت کی حیثیت ڈاکٹر یوسف القرزاوی رحم اللہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحم اللہ سپٹمبر 2020 وفات موجودہ دور کے ان اسلامی مفکرین میں سے ہیں جنہوں نے اسلامیات کے تمام موضوعات پر بہترین کتابیں تصنیف کی ہیں انہوں نے نئے اور پیچیدہ مسائل کا اسلامی شرعیت کی روشنی میں حل پیش کیا ہے اسلام کی صحیح ترجمانی کی ہے اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات کا معقول اور مدلل جواب دیا ہے ان کی تصنیفات پوری دنیا میں عام ہوئی ہیں اور بہت سی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہو گیا ہے یہ تصنیفات مسلمانوں کے تمام طبقات میں اور خاص طور پر نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں ڈاکٹر قرضاوی کی ایک تصنیف مرکز المرات فی الحیات الاسلامیہ کے نام سے ہے اس میں اسلام یا عورت کے مقام و مرتبے پر روشنی ڈالی گئی ہے اور جن پہلوؤں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے گواہی وراثت دیت وغیرہ کے معاملات میں جو فرق کیا گیا ہے اس کی حکمت بیان کی ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط کے کیا حدود ہیں کس حد تک مجلسوں کا اشتراک گوارا ہے اور کب حرمت کے دائرے میں آ جاتا ہے اس کے بعد تفصیل سے لکھا ہے کہ مغرب میں آزادانہ اختلاط کے کتنے نتائج سامنے آئے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر قرضاوی نے اسلام کی آئلی نظام میں عورت کے حقوق اور حدود کا تذکرہ کیا ہے اسلام میں طلاق کی مشروعیت کیوں ہے اور اس کا اختیار مرد کو کیوں دیا گیا ہے تعدد ازدواج کی کیا حکمتیں ہیں کب اس کی اجازت ہے اور کب نہیں ان موضوعات پر انہوں نے بہت اچھی بحث کی ہے ڈاکٹر صاحب نے عورت کی مختلف حیثیتوں ماں بیٹی بیوی وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عورت سماج کی ایک اہم رکن ہے اسے سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت ہے لیکن اس کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے تمام آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے یہ مختصر کتاب اسلام میں عورت کی حیثیت پر ایک قیمتی دستاویز ہے ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے قلم نے اسے معتبر مستند بنا دیا ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ برادر عزیز الیاس نعمانی ندوی نے کیا ہے موصوف فن ترجمہ میں مہارت رکھتے ہیں اس سے قبل متعدد علمی اور فکری کتابوں کا ترجمہ کر چکے ہیں ان کے ترجمے میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے اس کتاب کی اشاعت ہدایت پبلیشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز نئی دہلی سے ہوئی ہے اسلام میں حیثیت نسواں ضعیف اور موضوع روایات کا تنقیدی جائزہ ڈاکٹر شاہدہ پروین دنیا کے تمام سماجوں میں خواتین کو مردوں سے کمتر حیثیت دی گئی ہے ان کے بہت سے بنیادی انسانی حقوق کا انکار کیا گیا ہے اور انہیں مردوں کے رحم کرم پر اور ان کا دست نگر بن کر زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم سماج میں بھی ان کی حیثیت اس سے مختلف نہیں ہے اسلام کی درخشاں تاریخ میں خواتین سماج میں فعال کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اللہ کے رسول کے عہد میں زندگی کے ہر پہلو میں ان کی فعال شرکت نظر آتی ہے لیکن جو جو عہد نبوی سے دوری ہوتی گئی ان کا وجود سماجی کاموں سے غائب ہونے لگا اور وہ دبی اس پردوں میں چھپا دی گئی ستم اس یہ دین کی سند پیش کی گئی اور اس کے حق میں احادیث و روایت روایت سے دلائل گئے حالانکہ یہ ضعیف ہیں بلکہ ان میں سے بہت سے موضوع ہیں ضرورت تھی کہ ایسی تمام روایت کی تحقیق کی جائے اور ان کا غیر مستند ہونا ظاہر کیا جائے اس خدمت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے خاتون ہی کو دی وہ ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی مخترمہ ڈاکٹر شاہدہ پروین ڈاکٹر شاہدہ پروین سے میرا تعارف اس وقت ہوا جب 2014 میں مجھے مولانا سید جلال الدین عمری صاحبی کمیر جماعت اسلامی کے ہمراہ پاکستان سفر کرنے کا موقع ملا شیخ زائد اسلامی سینٹر پنجاب یونیورسٹی لاہور میں مولانا کا محاضرہ ہوا اس موقع سے شعبے کی طرف سے کتابوں کے جو تحاف ملے ان میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب اثری عائلی مسائل اور اسلامی تعلیمات بھی تھی جس پر انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی گئی تھی اس کتاب پر میں نے سہماہی تحقیقات اسلامی علی گڑھ میں تبصرہ کیا موصفہ ان دنوں سیرت چیئر صنفی تعلیم و حقوق نسواں کی ہیڈ اور ادارے علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کی ڈائریکٹر ہیں نومبر 2021 میں انہوں نے سیرت طیبہ پر ایک بین الاقوامی کانفرنس خواتین کے حقوق کے تفریح اور سیرت طیبہ کی عنوان سے منعقد کی تھی جس میں مجھے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا تھا چنانچہ مجھے آن لائن اس کانفرنس میں شرکت کر کے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا تھا یہ کتاب مقدمہ کے علاوہ تین ابواب پر مشتمل ہے باب اول میں مصنفہ نے خواتین سے متعلق ضعیف اور موضوع روایات کے چلن کی تمدنی تمدنی اور معاشرتی اسباب کا جائزہ لیا ہے باب میں تفصیل سے وہ روایت نقل کی ہیں اور روایت اور در روایت دونوں پہلوؤں سے انہیں جانچنے کی کوشش کی ہے انہوں نے روایات ان کی اسناد کے ساتھ درج کیا ہے پھر ان پر ناقدین حدیث کی جرہیں بھی بیان کی ہیں تیسرے باب میں ان روایات کے سماج پر پڑنے والے منفی اثرات پر روشنی ڈالی ہے اپنے موضوع پر یہ بہت اہم تصنیف ہے اور ایک نازک موضوع سے بحث کرتی ہے اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دیگر سماجوں سے تاثر کے نتیجے میں مسلمانوں نے بھی اپنی خواتین کو ان کا صحیح مقام نہیں دیا ہے اور اپنے رویے کو جواز فراہم کرنے کے لیے بے بنیاد روایات کا سہارا لیا ہے اس کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ خواتین کو وہی مقام دیا جائے جو قرآن و سنت نے انہیں دیا گیا ہے اور انہیں سماج میں فعال کردار ادا کرنے کا موقع عطا کیا جائے اس خدمت پر فاضل مصنفہ مبارکباد کی مستحق ہیں یہ کتاب سیرت چیر چیر ادارے علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے شائع ہوئی ہے اسلام کے قوانین مولانا سید احمد عروج قادری رحم اللہ مولانا سید احمد عروج قادری رحم اللہ 1913 1986 نے اسلامیات کے مختلف موضوعات مثلا قرآنیات حدیث فقہ سیرت نبی تذکرہ و دعوت تحریک تصوف وغیرہ پر خامہ فرسائی کی ہے خاص طور سے دو میدانوں میں نے اختصاص حاصل تھا ایک تصوف اور دوسرا فقہ تصوف میں ان کی مستقل تصانیف اسلامی تصوف اور تصوف کی تین اہم کتابوں کے علاوہ ان کی منتشر تحریروں کے مجموعے تصوف اور اہل تصوف کو علمی حلقوں میں مقبولیت ملی ہے اور ان کے متعدد ایڈیشن منظر عام پر آئے ہیں اسی طرح ماہنامہ زندگی رامپور میں قارئین کے فقہی سوالات جواب میں شائع ہونے والے ان کے فتاوہ کے مجموعے احکام و مسائل کو بے قبول عام حاصل ہوا ہے مولانا قادری ہندوستان میں مسلم آئینی قوانین کے تحفظ کی جد و جہد میں ابتدا سے شریک رہے ہیں آزادی ملک کے بعد جب پہلا دستور بنا تو اس میں سول کورٹ کے نفاذ کی بات شامل کر دی گئی ملکی عدالتوں سے مسلمانوں کے معاملات میں ایسے فیصلے آنے لگے جو اسلامی تعلیمات و قوانین کے سراسر خلاف تھے حکومتی سطح سے کے حق میں فضا موار کی جانے لگی اور ہندو شدت پسندوں کی جانب سے مسلم پسند اللہ کو ختم کرنے کی آواز بلند ہونے لگی ایسے تمام مواقع پر مولانا نے پرزور انداز میں مسلم پسند اللہ کا دفاع کیا پھر جب مسلمان نے ہند کے تمام اکادب فکر کی بھرپور تائید سے بمبئی میں 27 28 دسمبر 1972 کو تاریخ ساتھ کنونشن منعقد ہوا جس کے بعد مارچ 1973 میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا قیام عمل میں آیا تو اس تحریک میں بھی مولانا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کے حق میں فضا ہموار کرنے کے لیے مضامین لکھے اس کی مخالفت کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیا جن اسلام آئلی قوانین کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے تھے اور انہیں وحشیانہ ظالمانہ اور غیر منصفانہ کہا جا رہا تھا انہیں معقول عادلانہ اور مبنی مبنی رحمت ثابت کرنے کے لیے مبسوط اور مدلل مقالات تحریر کیے یہ تمام تحریریں ماہنامہ زندگی رامپور میں شائع ہوتی رہی ہیں اس سلسلے میں تین مواقع پر مولانا نے زندگی کے خصوصِ شمارے بھی نکالے ایک مسلم پرسنل لا نمبر حصہ اول 19 دسمبر 1972 جنوری 1973 دو مسلم نمبر نمبر حصہ دوم فروری فروری تین طلاق جنوری ملک کی آزادی کو سات دہائیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ بعض پہلوؤں سے ان میں اضافہ ہی ہوا ہے ایک سان سول کورٹ کی تلوار اب بھی لٹکی ہوئی ہے مسلم پرسنلا کی مخالفت میں سرکاری و غیر سرکاری سطحوں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور نام نہاد مسلم دانشوروں کا ایک ایسا طبقہ بھی سرگرم ہے جو مسلم خواتین کی مظلومیت کی داستانیں گھڑ کر اسلامی عائلی قوانین میں اصلاح اور ترمیم چاہتا ہے اس صورتحال میں زیر نظر کتاب کی صورت میں مسلم پنسنا سے متعلق موضوعات پر مولانا قادری کی تحریروں کے مرتب ہونے سے ایک قیمتی دستاویز تیار ہو گئی ہے ان مقالات کو تین ابواب کے تحت مرتب کیا گیا ہے باب اول میں وہ مقالات شامل ہیں جن میں مسلم پسند اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے یا اس کی مخالفت کرنے والوں کے افکار و خیالات کا تعاقب کیا گیا ہے ان مقالات سے ہندوستان میں مسلم پسند اللہ کے تحفظ کی جد و جہد کے مراحل پر روشنی پڑتی ہے باب دعا میں وہ مقالات رکھے گئے ہیں جن میں اسلام کے آئلی قوانین نکاح مہر تعدد ازواج طلاق نقطۂ متلقہ اور وراثت وغیرہ کی تشریح و توضیح کی گئی ہے ان پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان قوانین کی معقولیت ثابت کی گئی ہے میں ایک مقالہ ہے جس کا عنوان ہے اشتہاد کے امکانات اس میں کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے منصوص مسائل اور اشتہادی مسائل میں فرق واضح کیا گیا ہے اور اشتہاد کی امکانات سے بحث کی گئی ہے آخر میں بطور خاتمہ ایک مقالہ قضائے شرقی کا قیام ضروری ہے کے عنوان سے شامل ہے اس میں مسلمانوں کی توجہ اس جانب مبزول کی گئی ہے کہ ان کے لیے شرعی عدالتوں کا قیام اور اپنے متنازع مسائل میں ان کی طرف رجوع ضروری ہے یہ کتاب مرکزی مکتب اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے مسلم عورت گھر کے اندر گھر کے باہر ماہنامہ حجاب اسلامی نئی دہلی کا خصوصی شمارہ ماہنامہ حجاب ماہنامہ حجاب اسلامی نئی دہلی کا ایک خصوصی شمارہ فروری 2019 منظر عام پر آیا ہے جس کا عنوان ہے مسلم عورت گھر کے اندر گھر کے باہر یہ معروف اہل قلم کے قیمتی مضامین پر مشتمل ہے حجاب کے بانی معروف اسلام پسند ادیب اور شاعر جناب مائل خیر آبادی 1998 تھے انہوں نے خواتین و طالبات کی دینی و کی تربیت کے لیے اس مجلے کا اجرا کیا تھا اسے خوب شہرت ملی ان کی وفات کے بعد معروف ادیب اور نقاد جناب ابن فرید 1925 to 2003 اور ان کی اہلیہ محترمہ ام سحیب نے اس کی ادارت کی تیسرے دور میں جناب شمشاد حسین فلاحی سابق مدیر ماہنامہ رفی کے منزل نے اس کی ادارت سمالی اور کامیابی کے ساتھ اسے نکال رہے ہیں اس کے عام شمارے بھی امدہ ہوتے ہیں جن میں خواتین طالبات لڑکیوں اور بچیوں کی تربیت دلچسپی اور ذوق کا پورا سامان ہوتا ہے لیکن اس کے خصوص شمارے بڑے قابل قدر و قیمتی ہوتے ہیں دسمبر 2017 میں اسلامی آئلی زندگی پر اس کا خصوصی شمارہ شائع ہوا تھا جو بہت مقبول ہوا اب یہ خصوصی شمارہ مسلم عورت کے سرگرم سماجی کردار پر شائع ہوا ہے یہ خصوصی شاید 45 مضامین پر مشتمل ہے جن میں سے نصف خواتین کے قلم سے ہیں اس میں کئی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے ایک مسلم خاتون کا گھریلو کردار دو مسلم خاتون کا سماجی کردار تین مسلم خاتون کا دعوتی و اصلاحی کردار چار مسلم خاتون کا سیاسی کردار پانچ مسلم خاتون کا معاشی کردار بعض پہلوؤں پر بھی عمدہ مضامین ہیں مثلاً گھریلو تنازعات کا حل اور فیملی کونسلنگ تہذیب و ثقافت کی ترقی اور مسلم عورت کی خود حفاظتی ایک مباحثہ غلط رسوم و روایت کے خاتمے میں خواتین کا کردار کے منوان سے ہے جس میں چار خواتین نے حصہ لیا ہے مضمون نگاروں میں معروف اہل قلم شامل ہیں مسلم سماج میں خواتین سرگرم کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں وہ مردوں کا زمیمہ معلوم ہوتی ہیں حالانکہ عہد نبی اور صدر اول میں سماجی زندگی میں ان کی بھرپور شرکت رہتی تھی موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان عورت پھر سرگرم عمل ہو وہ اپنی شخصیت کو پہچانے اور سماج کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے حجاب کی خصوصی ان انشاءاللہ مسلم خواتین اور طالبات کی ذہن سازی میں اہم کردار ادا کرے گی زوجین کے حقوق اور ذمہ داریاں مولانا جمیل اختر جلیلی ندوی سماج کی تشکیل خاندانوں کے مجموع سے ہوتی ہے اور خاندان مرد عورت کے رشتے ازدواج میں بندھنے سے وجود میں آتا ہے جو یہ اجنبی مرد عورت ایجاب و قبول کرتے ہیں فوراً ان پر ایک دوسرے کے تعلق سے حقوق اور ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں مرد کے حقوق عورت کی ذمہ داریاں اور عورت کے حقوق مرد کی ذمہ داریاں ہیں اس حقیقت کو قرآن مجید میں بہت ہی اعجاز کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے الَّذِي عَلَيْهِنَّ سورة البقرہ 228 عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں زوجین کے حقوق و فرائض کی کم حق ادائیگی پر خاندان اور سماج کی مثالی تشکیل کا دار و مدار ہے اگر ان کی ادائیگی صحیح طریقے پر نہ ہو تو خاندان میں انتشار برپا رہتا ہے اور سماج بھی فتنے فساد کی آماج گاہ بنا رہتا ہے مغرب میں حقوق پر اتنا زور دیا گیا کہ ان کے لیے زبردست تحریک چلانے کی نوبت آ گئی طاقتوروں نے کمزوروں کے حقوق غصب کیے اور انہیں ان سے محروم رکھا اس کے بالمقابل کمزوروں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی طاقت فراہم کی اس طرح ایک ایک کر کے اپنے غزب شدہ حقوق کو بحال کرنے میں کامیاب ہو سکے اس کے مقابلے میں اسلام نے حقوق طلب کرنے کے بجائے فرائض کی ادائیگی پر زور دیا ہے اگر ہر شخص اپنے فرائض ادا کرنے میں سنجیدہ ہو اور اس پر دوسرے انسانوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں کوتاہی نہ برتے تو کوئی بھی اپنے حقوق سے محروم نہیں رہے گا اور ان کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت اس کی زبان پر نہ آ سکے گی زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہوا ہے وہ کہانی تفصیل سے اس سلسلے میں احکام و مسائل بیان کیے ہیں اور علماء نے اس موضوع پر قیمتی لٹریچر مختلف زبانوں میں تیار کیا ہے مولانا جمیل اختر جلیلی ندوی کی زیر نظر کتاب بھی اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے اس کتاب کی ابتدا میں پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ حق سے کیا مراد ہے اور اس کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے پھر تفصیل سے میاں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ کچھ حقوق مالی ہوتے ہیں اور کچھ غیر مالی دونوں کی تشریح تفصیل سے کی گئی ہے قرآن آیات اور نبی احادیث سے استدلال کیا گیا ہے فقہا کے اقوال پیش کیے گئے ہیں علماء کی تشریحات نقل کی گئی ہیں اس طرح موضوع کے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح روشنی پڑتی ہے اور زوجین کے حقوق و فرائض کی خوب وضاحت ہو جاتی ہے دعوت و اصلاح کی جد و جہد میں خواتین کا کردار ناز آفرین جھارکھنڈ اکیسویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کو عالمی سطح پر جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں سے ایک اہم چیلنج خواتین کی حیثیت اور ان کے حقوق کا ہے مغرب نے مساوات زن کا نعرہ پرزور آہنگ سے بلند کیا ہے وہاں خواتین کی آزادی کی لئے اتنی تیز ہے کہ کوئی میدان ایسا نہیں بچا جہاں ان کے قدم نہ پہنچے ہوں اس بنا پر اسلام کی بعض تعلیمات پر جن میں مردوں عورتوں کے درمیان بظاہر کچھ فرق نظر آتا ہے اعتراض کیے جاتے ہیں اور انہیں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیلنج کو قبول کیا جائے اور عصری تقاضوں کے مطابق اسلام میں خواتین کی حیثیت اور حقوق پر بحث کی جائے اسلامی تعلیمات کی معقولیت ثابت کی جائے ان حقوق کا تفصیل سے تذکرہ کیا جائے جو اسلام نے خواتین کو عطا کیے ہیں اور اس کی جن تعلیمات کے مطابق بظاہر بعض معاملات میں مردوں عورتوں کے درمیان فرق نظر آتا ہے ان کے بارے میں وضاحت کی جائے کہ اسلام نے عورتوں کے مزاج نفسیات اور فطری تقاضوں کی رعایت ہی میں یہ خصوصی احکام دیے ہیں یہ خواتین کی حق حق تلفی نہیں بلکہ ان کے ساتھ رعایت استثناء اور اعزاز ہے جس سے اسلام نے انہیں بہراور کیا ہے دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام میں خواتین کو جو حقوق عطا کیے ہیں مسلم معاشرے نے وہ حقوق دینے میں بخل سے کام کیا ہے لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر اہمیت نہیں دی جاتی انہیں تعلیم کے مواقع لڑکوں کے برابر نہیں فراہم کیے جاتے نکاح کے معاملے میں ان کے آزادانہ مرضی کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا نکاح کے بعد اگر ازدواجی زندگی خوشگوار نہ رہ پائے تو ان کی غلو خلاصی کے راستے مسدود ہوتے ہیں اور چونکہ ان کے جہیز پر بہت کچھ خرچ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے محروم سمجھ لیا گیا ہے مسجدوں کے دروازے ان پر بند ہیں خلاصہ یہ ہے کہ مسلم سماج میں عورت ایک زندہ چلتی پھرتی اور متحرک مخلوق نظر نہیں آتی بلکہ ہزار پابندیوں کا شکار سماج سے کٹی ہوئی اور چہار دیواری میں بند نظر آتی ہے پھر دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کے میدان میں اس کی سرگرم شرکت کی امید کیسے کی جائے موجودہ دور میں دونوں محاذوں پر کام کرنے کی سخت ضرورت ہے ایک طرف شدید تقاضا ہے کہ تحریک آزاد نسواں کا مقابلہ کیا جائے اس کی بے اعتدالی پر کاری ضرب لگائی جائے اور ثابت کیا جائے کہ خواتین کو ہر میدان اور ہر معاملے میں مردوں کے برابر لاکھڑا کرنا ان کی نسوانیت کے خلاف اور ان کی فطرت سے بغاوت ہے دوسری طرف اس بات کا بھی شدید تقاضا ہے کہ مسلم سواد میں خواتین کو ان کا جائز حق دلانے کی کوشش کی جائے اسلام نے انہیں مردوں کے مثل بنیادی انسانی حقوق سے نوازا ہے جن چند معاملات میں ان کے درمیان فرق کیا ہے وہ خواتین کے نسوانی تقاضوں کے عین مطابق اور ان کی فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں خواتین دین کے تمام احکام اور تعلیمات کے مخاطب ہیں دوسروں تک اسلام کی تعلیمات پہنچانا جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے اسی طرح یہ ذمہ داری عورتوں پر بھی عائد ہوتی ہے ان موضوعات پر اب تک جو کچھ کام ہوا ہے وہ عام طور پر مسلم مرد اصحاب قلم کے ذریعے ہوا ہے یہ کام بڑا قابل قدر معیاری اور تسلی بخش ہے لیکن ضرورت ہے کہ مسلمان تعلیم یافتہ اور دینی شعور کی حامل خواتین آگے آئیں اور محاذ سنبھالیں ایک طرف آزادی نسواں کا علم بلند کرنے والے مردوں اور خواتین کا مقابلہ کریں اور دوسری طرف روایتی مسلم سماج کی کمزوریوں پر بھی نقد کریں اور اسے خواتین کے سلسلے میں صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آمدہ کریں زیر نظر کتاب دس مضامین پر مشتمل ہے ان میں خواتین کی حیثیت اور حقوق کے مذکورہ بالا پہلوؤں پر اظہار خیال کیا گیا ہے مختلف مذاہب میں عورت کی حیثیت پر روشنی ڈالی گئی ہے ایک دہائی میں خواتین کی سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر کام کیا کام ہوا ہے اس کا تجزیہ کیا گیا عہد نبی میں تعلیم اور اصلاح کے میدان میں خواتین کی سرگرمیوں کا تعارف کرایا گیا ہے دعوت کے میدان میں خواتین کیا کچھ کر سکتی ہیں اس پر اظہار خیال کیا گیا اور خواتین سے متعلق بعض سماجی مسائل سے بحث کی گئی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ مضامین خاتون کے قلم سے نکلے ہیں عزیزہ ناز آفرین کا اسلامیات کا مطالعہ عمدہ ہے انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ ان موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے مضامین سماجی موضوعات پر دعوت فکر دیتے ہیں عزیزہ ناز آفرین اور ان جیسی دیگر خواتین سرگرم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی علمی محاذ پر کامیابی ملے گی میں عزیزہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے روشن مستقبل کی تمنا کرتا ہوں خوشگوار خاندان ہدایت الہی کی روشنی میں مولانا وحید الدین خان عمری مرد اور عورت کی نکاح کے بندھن میں بندنے سے خاندان موجود میں آتا ہے اور خاندانوں کے مجموعوں سے سماج تشکیل پاتا ہے پرامن سماج کے لیے خوشگوار خاندان ضروری ہے اگر افرادی خاندان کے درمیان تنازعات سر ابھاریں گے تو سماج کبھی امن و امان کا گہوارہ نہیں بن سکتا خاندان ہو یا سماج ان کی خوشگواری کا انحصار حقوق و فرائض کے توازن پر ہوتا ہے ہر فرد کے جو حقوق ہیں اسے ملتے رہیں اور دوسرے افراد کے سلسلے میں اس پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں انہیں وہ پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرتا رہے تو ایک دوسرے سے شکایت پیدا نہیں ہوتی دلوں میں قدورتیں نہیں در آتی اور اختلافات و تنازعات نہیں ابھرتے افسوس کے موجودہ دور میں توازن مفقود ہو گیا ہے چنانچہ عموماً فرائض کی ادائیگی پر توجہ نہیں دی جاتی بس حقوق حاصل کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے اور اگر وہ بس سہولت حاصل نہیں ہو پاتے تو احتجاج محاذ آرائی اور طاقت کے راستے اختیار کیے جاتے ہیں اسلام نے خاندان کی خوشگواری باقی رکھنے کے لیے حقوق و فرائض میں حد درجہ توازن رکھا ہے نکاح کے بعد زوجین خاندان کی بنیادی اکائی تشکیل دیتے ہیں قرآن میں انتہائی اعجاز اور اعجاز کے ساتھ زوجین کے حقوق و فرائض کا تذکرہ کیا گیا ہے صورت البقرار ایٹ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں گویا عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ مردوں کے فرائض ہیں اور مردوں کے جو حقوق ہیں وہ عورتوں کے فرائض ہیں اگر ہر ایک اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا کرتا رہے تو دوسرے کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی زیر نظر کتاب میں اسلام کی ان آئلی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر اگر عمل کیا جائے تو خوشگوار خاندان وجود میں آ سکتا ہے زوجین کے کیا فرائض ہیں اگر ان کے درمیان تعلقات میں خوشگواری باقی نہ رہ سکے اور ایک دوسرے سے شکایت پیدا ہونے لگیں تو ان کے ازالے کی کیا تدابیر ہیں اسلام میں وقت ضرورت ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس کی کیا حکمتیں ہیں مشترکہ خاندانی نظام کی کیا شرقی حیثیت ہے کیا اسلام تحدید نسل کی اجازت دیتا ہے والدین اور اولاد کی کیا حقوق اور فرائض ہیں کیا اسلام نے خواتین کو معاشی جد و جہد کی اجازت دی ہے اگر زوجین کے درمیان نباہ نہ ممکن ہو تو علیحدگی کے لیے اسلام نے کیا طریقے تجویز کیے ہیں نکاح کے لیے کفو اور ذات برادری کی کیا حیثیت ہے وراثت کی تقسیم کے لیے اسلام نے کیا ہدایت دی ہے اس کتاب میں ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں قرآن و حدیث استدلال کے ساتھ اقوال فقہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے بہت آسان زبان استعمال کی گئی تاکہ استفادہ کا دائرہ وسیع تر ہو مصنف کتاب مولانا وحید الدین خان نے جامعہ دار عمر آباد سے فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے ان دنوں میں جمع اسلامی ہند کی سرپرستی میں لڑکیوں کی اعلیٰ کے لیے قائم مدرسہ کے ناظم ہیں اس کے علاوہ ریاست کرناٹک کی علماء کی تنظیم مجلس العلماء کے ناظم اور اس کے سہمائی ترجمان نے مجلت العلماء کے مدیر ہیں یہ کتاب منشورات اینڈ ڈسٹریبیوٹرز نئی دہلی سے ہوئی ہے مثالی گھر اسلام کی نظر میں مجمع مضامین درج بالا عنوان کے تحت مرکزی مکتب اسلامی پبلشرز نئی دہلی سے شائع ہونے والی ایک کتاب چار مضامین پر مشتمل ہے ایک خوشگوار ازدواجی تعلقات مولانا محمد جری جرجیز کریمی دو جہیز اور وراثت اسلامی نقطہ نظر سے مفتی محمد مشتاق تجاوری تین طلاق کیوں اور کیسے ڈاکٹر محمد فہیم اختر ندوی چار اولاد کی تربیت مفتی محمد مشتاق تجاوری جمع اسلامی ہند کے شعبہ اسلامی معاشرہ کے تیرہ اسلام کی آئلی تعلیمات پر شائع ہوئے تھے اس موقع پر یہ چار مضامین بھی الگ الگ کتابچوں کی شکل میں تباہ کیے گئے تھے بعد میں ان کا مجموعہ مکتبہ مجموعہ مکتبہ سے مثالی گھر اسلام کی نظر میں کے نام سے شائع کیا گیا آج مختلف اسباب سے خاندان کا ادارہ انتشار اور افراتفری کا شکار ہے میاں بیوی جنہیں ایک دوسرے کا رفیق حلیف اور ہمدرد و غم گسار ہونا چاہیے تھا فریق اور حریف بن گئے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے اور اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنے میں ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی آزادی نسواں یعنی کے بلند بانگ داؤں کے باوجود موجودہ دور کی عورت مظلومیت اور محرومی کا شکار ہے جہیز اور دیگر معنی و مشکلات کی وجہ سے نکاح دشوار سے دشوار تر ہو رہا ہے اور بدکاری کی کھلے عام چھوڑ دی اور بدکاری کی کھلے عام چھوڑ دی جا رہی ہے ازدواجی جھگڑے طلاق تک پہنچ رہے ہیں اولاد کی تعلیم و تربیت سے مکمل غفلت ہے جس کی بنا پر نئی نسل معاشرے کی تعمیر و ترقی میں لگنے کے بجائے آوارگی بدخلقی اور بے سمتی کا شکار ہے خاندان کی تصویر عالمی سطح پر پائی جاتی ہے اور ہمارے ملک عزیز کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے اس صورتحال میں ضرورت ہے کہ ملک کے سامنے اسلام کا نظام خاندان پیش کیا جائے انہیں بتایا جائے کہ اسلامی تعلیمات میں ان تمام مشکلات و مسائل کا حل موجود ہے جن میں آج کل ہمارے سماج کے بیشتر خاندان مبتلا ہیں اسلام نے خاندان کے دائرے میں میاں بیوی دونوں کے حقوق متعین کر دیے ہیں اور ہر ایک کو ان کی ادائی کا پابند بنایا ہے ان تعلیمات پر سختی سے عمل کیا جائے تو مثالی گھر وجود میں آ جا سکتا ہے وجود میں آ سکتا ہے اور تمام افراد خاندان کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رہ سکتے ہیں عورت خاندان اور سماج محمد رضی الاسلام ندوی خاندان اور سماج کی تعمیر اور تشکیل میں عورت کا کردار بنیادی اور امتیازی ہے اسلام نے اس کی شخصیت کو مستقل حیثیت دی ہے اس کے حقوق اور فرائض بیان کیے ہیں اور مردوں کو تاکید کی ہے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں اور خود عورت کو تنبیہ کی ہے کہ اگر اس نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کی تو بارگاہ الہی میں اس سے پوس کی جائے گی لیکن افسوس کے مسلمان عورت کے معاملے میں اپنے اور پرائے دونوں بے اعتدالی کا شکار ہیں ایک طرف یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو انسانی حقوق سے محروم رکھا ہے ان پر بے جا پابندیاں عائد کی ہیں اور انہیں مردوں کا دست نگر بنا رکھا ہے دوسری طرف مسلمانوں کا عملی رویہ ان الزامات کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے زیر نظر کتاب میں خاندان اور سماج میں عورت کا حقیقی مقام واضح کیا گیا ہے اس سلسلے میں کیے جانے والے اعتراضات و الزامات کا جواب دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے درمیان عورت کے معاملے میں افراد و تفرید پر مبنی رویوں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے یہ کتاب درج ذیل گیارہ مضامین پر مشتمل ہے ایک اسلام کا نظام خاندان دو اسلام کے آئلی احکام تین اسلامی نظامی معاشرت کے بنیادی اصول چار اسلام میں سماجی حقوق پانچ اسلام میں عورت کا دائرہ کار چھ عورت اسلام کے زیر سائے سایہ سات صنفی عدل اسلامی نقطہ نظر آٹھ اسلام میں عورت کا حق کے ملکیت نو پردہ عورت کی زینت دس لڑکی کی پیدائش میں عورت کا کردار گیارہ تحریک آزادی اور اسلام یہ کتاب مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے قرآن مجید کی آئلی تعلیمات محمد رضی الاسلام ندوی اسلام پر اعتراضات کرنے والے جن پہلوؤں کو نشانہ بناتے ہیں ان میں سے ایک اس کا نظام خاندان ہے کہا جاتا ہے کہ اسلام نے خاندان کے دائرے میں مرد عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے ہیں عورت کو دبا کر رکھا گیا ہے اسے بہت سے حقوق سے محروم کیا گیا ہے اور مرد کو اس پر حکم چلانے اور اپنی مرضی تھوپنے کی چھوٹ دی ہے ضرورت ہے کہ اسلام کے نظام خاندان کے بارے میں صحیح تعلیمات پیش کی جائیں اور بظاہر دونوں کے حقوق و اختیارات میں جو فرق نظر آتا ہے اس کی حکمت بیان کی جائے راقی مستور کے پیش نظر کتابچے میں اسلام کے نظام خاندان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور غلط فہمیاں کوشش کی گئی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کے فضل سے مقبولیت حاصل بھی ہے اور مرکزی مکتب اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے اس کے متعدد ایڈیشن منظر عام پر آئے ہیں اسلامی پردہ کیا اور کیوں محمد رضی الاسلام ندوی پردہ کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں عورت کا تصور آتا ہے اور ساتھ ہی اس کے چہرے کا اس کے بعد فوراً چہرے کے پردے کی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا چھپانا ضروری ہے یا نہیں اگر ہے تو کتنا حالانکہ پردہ اسلام کی ایک خاص اصطلاح ہے اور اس اس کا کا کا بڑا وسیع دائرہ ہے چہرے پردہ محض چھوٹا سا حصہ ہے اسلام مخصوص نظام معاشرت رکھتا ہے اس نے مردوں عورتوں کے حقوق میں مساوات رکھی ہیں لیکن دونوں کے دائرے کار الگ الگ بنائے ہیں اس نے اسلامی معاشرت کی خوبیاں باقی رکھنے اور معاشرے کو پاک و صاف رکھنے کے لیے حکم دیا ہے کہ دنیا میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کے غضب کو بھڑکانے والے کاموں سے بچا جائے وہ سطر کی حفاظت کی تاکید کرتا ہے تجرد کی یعنی بغیر نکاح کی زندگی گزارنے کو پسند نہیں کرتا جنسی تعلق کو نکاح کے ساتھ مشروط کرتا ہے پر مسرت ازدواجی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے معاشرے میں فحاشی پھیلانے والوں کو سخت وعید سناتا ہے اور جنسی تسکین کا جائز ذریعہ موجود ہونے کے باوجود بدکاری کرنے والوں کے لیے عبرتناک ناک سزائیں مقرر کرتا ہے اسلام کی وسیع تصور پردے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے گھروں میں داخلے کے آداب سکھائے ہیں نامحرم کے ساتھ تنہائی میں رہنے کو ممنوع قرار دیا ہے مردوں عورتوں کے درمیان اختلاط سے روکا ہے اور دونوں کو ساتر لباس استعمال کرنے کی تاکید کی ہے اس نے خاص طور پر عورتوں کو حکم دیا ہے کہ ان کا لباس باریک اور شفاف نہ ہو کہ اس سے بدن جھلکے خوشبو میں بسا ہوا نہ ہو ڈھیلا ڈھالا ہو چست نہ ہو کسی جسم کی نشیب و فراز نمایاں ہو جائیں اور مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو ساتھ ہی اس نے حکم دیا ہے کہ اپنی زینت کی اظہار سے بچیں اس کے بعد چہرے کا کے پردے کا نمبر آتا ہے چہرے کے پردے کے سلسلے میں عہد صحابہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے بعض چہرے کو بھی چھپانا ضروری قرار دیتے ہیں اور بعض اسے کھلا رکھنے کی اجازت دیتے ہیں بہرحال فتنہ فساد کی صورت میں سب اسے چھپانے کو بہتر قرار دیتے ہیں دو دہائیوں دو دہائیاں قبل آل انڈیا مسلم کی اصلاح معاشرہ کمیٹی نے اور سماجی موضوعات پر متعدد کتاب لکھوائے تھے پردے کے موضوع پر لکھنے کے لیے قرآن زمانے میں میں ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ سے وابستہ تھا میرے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ میری یہ تحریر میرے مشفق و مربی مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ کی نگاہ سے گزری تھی اور ان کے مشوروں کی روشنی میں میں نے اس پر نظر ثانی کی تھی 1999 میں آل انڈیا مسلم پسند بورڈ سے اس کی اشاعت ہوئی تھی اب تک اس کے متعدد ایڈیشن تباہ ہو چکے ہیں بعد میں اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی سے بھی اس کی اشاعت ہوئی اور وہاں سے بھی کئی ایڈیشن نکلے میرے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ اس کتاب پر all India Muslim personal board کے اس وقت کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید نظام الدین رحم اللہ نے پیش لفظ لکھا تھا جس میں انہوں نے تعریف و تحسین کے کلمات سے نوازا تھا گزشتہ برس شعبہ اسلامی معاشرہ دلدار نگر غازی پور اتر پردیش کی جانب سے اس کتاب کو اور اس کے ہندی ترجمے کو شائع کیا گیا تھا اور دونوں کو بڑے پیمانے پر تقسیم کیا گیا تھا اسلامی علوم میں خواتین کی خدمات محمد رضی الاسلام ندوی اسلام میں عورت کے مقام و مرتبہ اور حقوق کے سلسلے میں جو اعتراضات کیے جا گئے ہیں ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس پر علم کے دروازے بند رکھے گئے ہیں اسے لکھنے پڑھنے سے روکا گیا ہے پردہ اختیار کرنے اور گھر میں ٹک کر رہنے کی سخت حکم کی وجہ سے تعلیمی اداروں اور علمی مراکز سے استفادہ اس کے لیے ممکن نہیں رہا ہے چنانچہ علم سے محرومی اور جہالت اس کا مقدر ٹہری اور سماج کو اپنی صلاحیتوں سے فیض پہنچانا اس کے لیے ممکن نہ رہا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد اور حقیقت سے کوسوں دور ہے اسلام نے لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی بھی تعلیم و تربیت پر زور دیا ہے اور اس کا بڑا عجر بیان کیا ہے خواتین نے اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور سے لے کر اب تک ہر دور میں علوم و فنون کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے خاص طور پر اسلامی علوم میں ان کی خدمات زرین حروف سے لکھنے لکھے جانے کے قابل ہے تفسیر و علوم قرآنی تجوید و قرآت حدیث و فقہ سیرت و تاریخ اور دیگر میدانوں میں انہوں نے درس و تدریس کی مجلسیں آراستہ کی ہیں تصنیف و تعلیف کا کام کیا ہے اور علمی کاموں میں مصروف رہنے والوں کی سرپرستی کی ہے اس موضوع پر میرا ایک کتاب چاہ اسلامی علوم میں خواتین کی خدمات کے عنوان سے مرکزی مکتب اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے تباہ ہوا ہے اصلاً یہ وہ کلیدی خطبہ ہے جو راکم نے کلیہ اصول الدین شعبہ خواتین بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان مجوزہ بین الاقوامی سیمینار حاضر میں علوم اسلامیہ کی تدریس و ترویج میں خواتین کا کردار مورخہ 27 28 فیبروری 2018 میں پیش کرنے کے لیے تحریر کیا تھا بعد میں اس کی شاید سہماہی تحقیقات اسلامی علی گڑھ جولائی ستمبر 2018 میں میں بھی اور پھر اسے افاد عام کے لیے کتابی صورت شائع کیا گیا اس کتابچے میں گزشتہ چودہ صدیوں میں اسلامی علوم ترجمہ و تفسیر قرآن تجوید و قرآت قرآنیات حدیث و علوم حدیث سیرت فقہ تاریخ وغیرہ میں خواتین کی خدمات کو نمایاں کیا گیا ہے اور علوم کی نشونما اور توسیع و اشاعت میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے بعض میدانوں میں تو خواتین کی خدمات اپنے معاصرین بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں مردوں سے بڑھ کر ہیں اس تذکرے سے اس الزام کی تردید ہوتی ہے کہ اسلام یا عورتوں کو گھر کی چاہ دیواری میں قید کر دیا ہے اور تعلیم و تعلم کے دروازے ان پر بند رکھے ہیں قرآنی خواتین ڈاکٹر ستوت ریحانہ تحریک اسلامی ہند کے ادبا اور مصنفین میں ایک اہم نام جناب محمد اسحاق مائل خیرآبادی 1910 ٹو 1998 کا ہے انہوں نے بچوں اور خواتین کے لیے انتہائی قابل قدر لٹریچر تیار کیا ہے ان کا جاری کردہ ماہنامہ حجاب رامپور ملک ایک عرصے تک بڑوں بچوں اور خواتین میں یکساں مقبول تھا ان کی ایک اہم خدمت یہ بھی کہ انہوں نے اسلامیات میں آسان زبان میں لکھنے والوں کی ایک ٹیم تیار کر دی ہے میری ہمشیرہ ڈاکٹر ستود ریحانہ جب جامع الصالحات رامپور میں زیر تعلیم تھی تب اس نے قرآن مجید میں مذکور خواتین میں سے ایک ایک پر مضمون لکھنا شروع کیا مائل صاحب ان مضامین کی اصلاح کر کے ان کی نوک پلک درست کر کے انہیں حجاب میں شائع کرتے رہے جب تمام خواتین پر مضامین لکھے جا چکے تو ان کا مجموعہ قرآن خواتین کے نام سے اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی سے شائع ہوا یہ کتاب 1992 میں شائع ہوئی تھی اب تک اس کے کئی ایڈیشن آ چکے ہیں اس کتاب کی خاص بات یہ کہ اسے صرف قرآن کی روشنی میں لکھا گیا ہے اور زبان بہت سادہ اور آسان استعمال کی گئی ہے ہر تذکرے کے بعد لکھا گیا کہ اس سے کیا دروس ملتے ہیں آخر میں یہ بھی درج کر دیا گیا ہے کہ اس خاتون کا تذکرہ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے صورت اور آیات کے حوالے دیے دے دیے گئے ہیں خواتین اور خدمت قرآن ڈاکٹر ندیم سحر امبرین اسلام کی ابتدائی صدیوں میں خواتین نے بہت سرگرم زندگی گزاری ہے وہ تحصیل علم کے میدان میں پیش پیش رہی ہیں اور انہوں نے سماج کو فیض پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے اسلامی علوم کی تحصیل اور اشاعت میں ان کا کردار قابل قدر رہا ہے انہوں نے قرآن مجید کی مختلف زمانوں میں ترجمے کیے ہیں اس کی مکمل یا جزوی تفصیلیں لکھی ہیں درس و تدریس سے اشتغال رکھا ہے قرآت قرآن میں مہارت حاصل کی ہے قرآت قرآن میں مہارت حاصل کی ہے احادیث کی روایت کی ہے اس کی تفہیم و تشریح پر کتابیں تصنیف کی ہیں اور دروس دیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا استمباد کیا ہے اور میدان فقہ میں اپنی مہارت کا ثبوت پیش کیا ہے لیکن افسوس کے ماضی میں خواتین کی خدمات کا علمی حلقوں میں تعارف نہیں ہے مقامی مسرت ہے کہ زیر نظر کتاب میں تفسیر و علوم و قرآنی میں خواتین کی خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے یہ اصلاً وہ تحقیقی مقالہ ہے جس پر مصنفہ کو 2018 میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی گئی ہے یہ کتاب چھ ابواب پر مشتمل ہے باب اول تاریخ تفسیر پر ایک اجمالی نظر کے عنوان سے ہے اس میں تفسیر کے آغاز و ارتقاء اس کی اہمیت اور قسموں پر روشنی ڈالی گئی ہے باب دعا میں صدر اول میں خواتین کی قرآن خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے اس کی تین فصلوں میں ازواج متحرات صحابیات اور تابعات کی روایات تفسیر کا تعارف کرایا گیا ہے واپسوں میں دوسری صدی ہجری سے تیرہویں صدی ہجری تک صدی بصدی ان خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے کسی بھی حیثیت سے قرآن پر کام کیا ہے باپ چہروں میں دور جدید میں عالم عرب اور مسلم ممالک میں تفسیر و قلوم قرآنی میں صاحب تصانیف خواتین کا تعارف کرایا گیا ہے باپ پنجم میں برسگری ہند پاک میں قرآنیات پر کام کرنے والی خواتین کا ذکر ہے باپ ششم دیار مغرب میں رہنے والی ان خواتین کے تعارف پر مشتمل ہے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کی ہے یا علوم قرآنی پر کتابیں تصنیف کی ہیں اس کتاب کے ذریعے تفسیر و علوم قرآنی کے میدان میں خواتین کی سرگرمیاں اور ان کے علمی کارناموں کا عمدہ تعارف ہو جاتا ہے مصنفہ اس پر علمی حلقوں کی جانب سے مبارکباد کی مستحق ہیں ضرورت ہے کہ اسی طرح حدیث فقہ ادب اور دیگر میدانوں میں بھی خواتین کے کاموں کا تعارف کرایا جائے یہ کتاب ہدایت پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے دور حاضر کی چند اہم مفسرات قرآن ڈاکٹر ندیم سحر عمرین خواتین کو ضرور پردے میں رہنا چاہیے لیکن ان کے علمی کام پردے میں رہیں یہ مناسب نہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ڈاکٹر ندیم سہر عمرین کو کہ وہ قرآنیات کے میدان میں خواتین کی خدمات کو نمایاں کرنے کے لیے برابر کوشاں ہیں اس کتاب میں موجودہ دور کی چار مشہور مشہور مفسرات قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے اور ان کی تفسیروں کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کے منہج تفسیر پر روشنی ڈالی گئی ہے پہلی خاتون مصر کی ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمان قرآنیات میں ان کا کام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے ان کی کتابوں التفسیر البیانی دو جلدیں اور الاعجاز البیانی للقرآن القریم کو عالم شہرت حاصل ہے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں عالم اسلام کا مشہور ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ تفویض کیا گیا ہے دوسری خاتون محترمہ زینب الغزالی جن کا شمار مصر کی مشہور تنظیم الاخوان المسلمین کے رہنماؤں میں ہوتا ہے مصری ڈکٹیٹر جمال عبد ناصر کے عہد حکومت نے انہیں قید و بند اور ایزا و تعذیب کے مراحل سے گزرنا پڑا تھا جس کا کچھ تذکرہ ان کی کتاب ایام من حیاتی میں ملتا ہے ان کی تفسیر نظراتی فی کتاب اللہ دو جلدیں دعوتی و تربیتی نقطۂ نظر سے بہت اہمیت رکھتی ہیں تیسری خاتون محترمہ حنان لحام کا تعلق شام سے ہے انہوں نے نظرات فی کتاب اللہ کے تحت آسان زبان میں متعدد صورتوں کی تفسیر کی ہے اور متعدد کتابیں قصص کے انداز میں لکھی ہیں اس کے علاوہ منحد القرآن کے نام سے بھی متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں مختلف صورتوں کے مضامین و مباحث کا تعارف کرایا گیا ہے چوتھی خاتون محترمہ نائلہ ہاشم صبری ہیں جو مفتی فلسطین ڈاکٹر اکرما سعید صبری کی زوجہ ہیں ان کی تفسیر المبصر النور القرآن سکسٹین جلدوں میں شائع ہوئی ہیں یہ تفسیر بالماصور کی ایک نمائندہ تفسیر ہے جس میں حالت حاضرہ سے ربط کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے یہ کتاب دارالشاط مصطفی دہلی سے شائع ہوئی ہے قرآنیات میں خواتین کے تحقیقی مقالات ڈاکٹر ندیم سہر عمرین مسلم روایتی سماج میں سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں میں عقل مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے اس لیے وہ کوئی علمی اور فکری کام نہیں کر سکتی موجودہ دور میں مسلم خواتین نے اپنی صلاحیتوں اور علمی کاموں سے اس مفرضی کو غلط ثابت کر دیا ہے علوم و فنون کے مختلف میدانوں میں وہ اہم خدمات انجام دے رہی ہیں اور قابل قدر تحقیقات پیش کر رہی ہیں یہی حال اسلامی علوم کے میدان میں بھی ہے میری اہلیہ کی بھتیجی عزیزہ ندیم سحر امرین نے جب شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا اور اسے تفسیر و قلوم قرآنی میں خواتین کی خدمات کے موضوع پر کام کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے مشورہ دیا کہ اس کے ایک باب میں ان خواتین کا تذکرہ کرے جن جنہوں نے تفسیر یا علوم قرآنی کے کسی موضوع پر کسی یونیورسٹی سے یم فیل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے موصفہ نے انٹرنیٹ پر مواد تلاش کرنا شروع کیا تو کافی مواد ملتا چلا گیا اردن انڈونیشیا الجزائر سعودی عرب سوڈان شام عراق امان فلسطین کویت مراکش مصر ملیشیا یمن پاکستان اور ہندوستان کی یونیورسٹی میں خواتین کے ذریعے لکھے جانے والے سات سو سے زیادہ مقالات کے عناوین ملے حیرت کہ اس فہرست میں سو سے زائد مقالات فلسطین جہاں اسرائیل کے مسلسل حملوں کی وجہ سے مستقل افراتفری کی کیفیت رہتی ہے کی جامعات میں خواتین کے ذریعے لکھے گئے تھے کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کام کو روک دینے کا مشورہ دیا تلاش جاری رہتی تو یہ فہرست اور بھی طویل ہو سکتی تھی ساتھ ہی میں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ پی ایچ ڈی کی تحقیق مقالے میں اس فہرست اس فہرست کو شامل نہ کیا جائے بلکہ اس کی شاعت الگ سے کتابی صورت میں کی جائے اس کتاب میں قرآن موضوعات پر خواتین کے تحقیقی مقالات کی فہرست سے ظاہر ہے کہ عصری جامعات کی طالبات نے قرآنیات کے تمام میدانوں میں تحقیقی کام کیا ہے انہوں نے کتب تفسیر کا تنقیدی جائزہ لیا ہے اور بعض کو ایڈٹ بھی کیا ہے مفسرین کے مناہج تفسیر کا تعارف کرایا ہے صورتوں اور آیات کی تفسیر سماجی معاشی سیاسی اور دیگر موضوعات و مسائل پر قرآن مجید کی روشنی میں بحث کی ہے اس فہرست سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر انہیں مواقع فراہم کیے جائیں اور ان کی سرپرستی کی جائے تو اپنے علم اور فکری صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھا سکتی ہیں اور امت اور انسانیت کو بہت فیض پہنچا سکتی ہیں یہ کتاب دارالشاد مصطفی دہلی سے شافی ہے نظرات فی کتاب اللہ زینب الغزالی زینب الغزالی کی ولادت جنوری 1917 میں مصر کے ایک گاؤں میں ہوئی ان کے والد علماء اظہر میں سے تھے انہوں نے ان کی بہت اچھی طرح تربیت دینی تربیت کی زینب الغزالی نے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ذاتی طور پر علماء اظہر سے بھی قصب فیض کیا ان کے اساتذہ میں شیخ عبد المجید البنا بان شیخ محمد سلیمان النجار اور شیخ علی محفوظ خصوصے سے قابل ذکر ہے 1937 میں جمعیت السیدات المسلمات قائم کی اس وقت ان کی عمر صرف بیس سال کی تھی اس تنظیم نے مصری خواتین کی دینی تربیت اصلاح کے میدان میں اہم خدمات انجام دی پورے مصر میں اس کی شاخیں قائم تھی اس سیدات المسلمات کے نام سے اس کا ایک مجلہ نکلتا تھا جو خواتین کے درمیان بہت مقبول تھا اس تنظیم کی خدمات ربا صدی کے عرصے کو محیط تھے اس سے وابستہ خواتین کی تعداد تیس لاکھ تک پہنچ گئی تھی زینب مسجد ابن طولون میں ہر ہفتہ خواتین کے درمیان قرآن مجید کا درس دیا کرتی تھیں اس میں تین ہزار سے پانچ ہزار تک خواتین شریک ہوتی تھی اسی زمانے میں مصر میں الاخوان المسلمین کے نام سے ایک تحریک ابری جسے نوجوانوں میں بہت مقبولیت حاصل تھی اس کے معنی شیخ حسن البنا شہید رحم اللہ نے خواتین میں کام کرنے کے لیے الگ شعبہ قائم کیا تو ان کی خواہش ہوئی کہ زینب الغزالی اپنی الگ تنظیم ختم کر کے اخوان کے شعبہ خواتین الاخوات المسلمات کی ذمہ داری سنبھال لیں اس وقت موصفہ اپنی تنظیم کی مجلس شعرا سے مشورے کے بعد اسے توڑنے پر آمدہ نہ ہوئی بعد میں جب شاہ فاروق کے دور میں پہلی مرتبہ اخوان حکومتی عطاب کا شکار ہوئے تو زینب الغزالی نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سیدات المسلمات کو ختم کر کے اخوات المسلمات کی قیادت کے تحت کام کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس وقت امام حسن البنہ رحم اللہ نے دورندیشی سے کام لیتے ہوئے موصفہ کو مشورہ دیا کہ اپنی علیحدہ تنظیم قائم رکھیں اس لیے کہ مستقبل میں اس کا علیحدہ وجود ضروری ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 1948 میں جب اخوان کو خلاف قانون قرار دیا گیا پھر 1954 میں جمال عبد ناصر کے زمانے میں اخوان پر دوبارہ کاری ضرب لگائی گئی تو ان حالات میں سیدات مسلمات ہی واحد تنظیم تھی جو میدان میں سرگرم عمل تھی اور قید و بند کے شکار اخوان کے خاندانوں کو سہارا دے رہی تھی اس وقت پورے مصر میں اس کی ایک سو بیس شاخیں تھیں اور غریب اور ضرورت مند خاندانوں کی مالی امداد اس کا شعار تھا جمال عبد ناصر نے میں المسلمات پر بھی پابندی عائد کر دی اور زینب الغزالی کو داخل زندہ کر دیا جیل میں ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھالی گئے انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے اور تشدد اور ایزا رسانی کا ہر حربہ آزمایا گیا لیکن ان کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہ آئی اور وہ صبر و عظیمت کا پہاڑ بنی رہی انہیں پچیس سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی مگر چھ سال کے بعد نائنٹین سیونٹی ون میں انور سادات کے زمانے صدارت میں انہیں رہائی مل گئی جیل سے رہائی کے بعد زینب الغزالی اخوان کے ترجمہ الدعوہ میں خواتین اور بچوں کے کالم کی ایڈیٹر رہیں انہوں نے دعوت اصلاح خواتین کی ذمہ داریاں اور دائرے کار نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے مسائل اور دیگر تحریک موضوعات پر خوب لکھا ان کی متعدد کتابیں اور مقالات کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور مختلف زمانوں میں ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے زینب الغزالی کے علمی کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت ان کی تفسیر نظرات فی کتاب اللہ کو حاصل ہے اس کا شمار بیسویں صدی عیسوی میں دعوتی تحریک اسلوب میں لکھی جانے والی اہم تفسیروں میں ہوتا ہے جیل کی تنہائیوں میں قرآن کریم زینب الغزالی کا روحانی سہارا تھا وہ تلاوت قرآن کے دوران برابر اس کے معنی میں غور و خوض کرتی رہتی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پر القا کرتا اسے مصحف کے حواشی اور بین السطور میں لکھ لیتی جیل سے رہائی پر ان کا وہ مصحف تو انہیں نہیں مل سکا لیکن بعد میں جب انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی تو حافظہ حافظہ پر زور دے کر ان معنی و افکار کا استحصار کیا اور انہیں اپنی تفسیر میں شامل کیا محترمہ غزالی گزشتہ صدی کی نمی دہائی کے اواہی میں اس تفسیر کو مکمل کر چکی تھی جامعہ اظہر کے استاد تفسیر عبدالحی الفرماوی کے نے اس کا مراجعہ کیا اور اس کی پہلی جلد سیون ون ون صفحات سر ابراہیم تک کی تفسیر پر مشتمل تھی الشروق قاہرہ سے نائنٹین نائنٹی فور اور فورٹین فورٹین فورٹین میں بعد میں اس کے مالک الاستاد محمد معلم کے انتقال کے بعد دوسری جل شائع نہیں ہو سکی تھی ابھی حال میں مکمل تفسیر صفحات یعنی صفحات کی دار دارالزی و نشر الاسلامیہ قاہرہ سے ہوئی ہے مقامی مسرت ہے کہ مکمل تفسیر کی شاعت کے کچھ عرصے کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے اس کے مترجم ڈاکٹر عبد الحمید اطہر ندوی ہیں جو ذی علم باصلاحیت اور محنتی نوجوان ہیں اس سے قبل متعدد عربی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں اس کی شاعت المنار پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی سے ہوئی ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے بارے میں تعلیمات نبی ڈاکٹر ابن فرید محترمہ ام سہیب جناب ابن فرید تحریک اسلامی کے معروف ادیب اور ماہر نفسیات ہیں موضوعات و مسائل ان کی کئی کتابیں ہیں جیسے گھریلو جھگڑے ہم کیسے رہیں بچے کی تربیت زندگی کا سلیقہ چھوٹی بہو وغیرہ یہ کتابیں بہت مقبول ہیں اسی طرح محترمہ ام سہیب صاحبہ بھی بہت باصلاحیت خاتون تھیں وہ لڑکیوں کی اعلیٰ دینی تعلیم کے معروف ادارے جامع الصالحات رامپور کی پہلی پرنسپل تھیں مشہور ادیب اور خواتین کے ماہنامہ حجاب کے مدیر جناب مائی خیرآبادی رحم اللہ جب رسالہ جاری رکھنے سے معذور ہو گئے تو جناب ابن فرید اور محترمہ ام سہیب صاحبہ نے اسے سنبھالا اور کافی دنوں تک پابندی سے اسے جاری رکھا انہوں نے اس کے کئی خصوصی شمارے نکالے اس میں سے ایک زخیم شمارہ خواتین کے بارے میں احادیث نبوی پر مشتمل تھا اس کتاب سے اسلام میں خواتین کا کے مرتبے اور حیثیت پر روشنی پڑتی ہے ان کی ذمہ داریوں کا اظہار ہوتا ہے غلط رسوم و روایات کی وضاحت ہوتی ہے اور عورتوں کے بارے میں سماج میں مشہور غلط تصورات کی تردید ہوتی ہے یہ اس قابل ہے کہ ہر خاتون اور ہر لڑکی کے مطالعے میں آئے بلکہ مرد حضرات بھی اس کا مطالعہ کریں تاکہ انہیں اسلام میں عورتوں کے صحیح مقام و مرتبہ کا علم ہو کتاب میں احادیث کا صرف اردو ترجمہ دیا گیا ہے بہتر ہوتا کہ عربی متن بھی شامل کیا جاتا مرتبین نے نہیں کیا تو اب تصنیفی اکیڈمی کی طرف سے کسی کو ذمہ داری دے کر یہ کام کرایا جا سکتا ہے اسے مرکزی مکتب اسلامی پبلیشرز نئی دہلی نے حادث رسول خواتین کے بارے میں تعلیمات نبی کے نام سے شائع کر دیا ہے خیر المتا خواتین کے لیے احادیث نبوی کا گلدستہ مولانا محمد عزیر صاحب مظاہری رحم اللہ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے مسلمانوں سے جو خطاب کیا ہے اس کے مخاطب مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی لیکن آپ کے بہت سی ارشادات مسلمان خواتین کے لیے خاص ہیں آپ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے نیک کام پر ان سے اخروی اجر و انعام کا وعدہ کیا ہے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے انہیں ہدایت دی ہے ان کے فرائض سے آگاہ کیا ہے شوہر کی تعداد کی تلقین کی ہے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر ابھارا ہے اور اس پر جنت کی بشارت سنائی ہے اور اس نے معاشرت کے سلسلے میں بہت سے احکام دیے ہیں ان احادیث کو پڑھ کر مسلمان خواتین کتنی خوشی محسوس کریں گی کہ اللہ کے رسول نے انہیں مخاطب کیا ہے اور ان سے باتیں کی ہیں ایسی منتخب احادیث کا ایک مجموعہ مرکزی مکتب اسلامی پبلیشرز نئی دہلی نے خیر المتا خواتین کے لیے احادیث نبی کا گلدستہ کے نام سے شائع ہوا ہے احادیث کو جمع کرنے کی خدمت مولانا محمد عزیر صاحب مظاہری نے انجام دی ہے مولانا مظاہری نے طویل عرصے تک جامع الصالحات رامپور میں قرآن و حدیث اور دیگر مضامین کی تدریس کی وہ اونچی کلاس کی طالبات کو پڑھاتے تھے ہزاروں لڑکیوں نے ان سے فیض اٹھایا ہے اور ملک اور بیرونی ملک میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں اس مجموعے میں اکیاسی احادیث ہیں فاضل مرتب نے ہر حدیث پر عنوان لگا دیا ہے آدیس کا متن عراب کے ساتھ درج کرنے کے بعد اس کا ترجمہ دیا ہے اور حسب ضرورت کہیں کہیں مختصر تشریح بھی کر دی ہے اس کتاب کو بہت مقبولیت ملی ہے اور مرکزی مکتب اسلامی پبلشرز نئی دہلی سے اب تک اس کے بہت سے ایڈیشن تباہ ہو چکے ہیں محدثات علم حدیث کے ارتقاء میں خواتین کی خدمات ڈاکٹر محمد اکرم ندوی علمی حلقوں میں اخبر بہت خوشی و مسرت کے ساتھ سنی جائے گی کہ ڈاکٹر محمد اکرم ندوی ولادت 1964 کی محدثات انسائیکلوپیڈیا جس کا چچا تقریباً پندرہ برس سے تھا منظر عام پر آ گئی ہے اسے دار المنہاج جدہ سعودی عرب نے الوفا بی اسماء النساء کے نام سے 43 جلدوں میں شائع کیا ہے ڈاکٹر اکرم ندوی نے دار العلوم ندوت العلماء لکھنوں سے 1981 میں عالمیت اور 1983 میں فضیلت کی ہے مجھے ان کے ساتھ پانچ برس ہمدرس رہنے کی سعادت حاصل رہی ہے بعد میں انہوں نے لکھنو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ندوہ سے فراغت کے بعد انہوں نے ندوہ میں چند برس تدریسی خدمت انجام دی پھر مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحم اللہ کی ہدایت پر برطانیہ چلے گئے تھے اور Oxford Centre of Islamic Studies کے فیلو بن گئے تھے چند برس قبل انہوں نے وہاں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے ان دنوں وہ السلام کے پرنسپل اور کیمبرج اسلامک کالج کے دین ہیں حدیث فقہ سوانی سفرنامہ اور دیگر موضوعات پر عربی اردو اور انگریزی میں ان کی تقریباً تین درجن کتابیں ہیں زیر نظر کتاب ان کا غیر معمولی کارنامہ ہے اس میں دس ہزار ایسی خواتین کا تذکرہ ہے جنہوں نے کسی نہ کسی پہلو سے حدیث نبوی کی خدمت انجام دی ہے مثلا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا ہے حدیث کی روایت کی ہے حدیث کی تعلیم و تدریس کی خدمت انجام دی ہے احادیث حفظ کی ہیں حدیث کے مجموعے تیار کیے ہیں حدیث کے موضوع پر تصنیف و تعلیف کا کام کیا ہے قطب حدیث کی شرح کی ہے اور حدیث کی تعلیم کے ادارے قائم کیے ہیں وغیرہ انہوں نے کام یوں تو پندرہ برس قبل کر لیا تھا پھر اس میں اضافے کرتے رہے اس کے مقدمے کا انہوں نے خود ہی انگریزی ترجمہ کیا تھا جو یو کے سے المحدات دا اومن ان اسلام کے نام سے 2007 میں شائع ہو گیا تھا یہ انگریزی کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے مذکورہ بالا مقدمے کا اردو ترجمہ محدثات علم حدیث کے ارتقاء میں خواتین کی خدمات کے نام سے ہدایت پبلیشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز نئی دہلی سے شائع ہوا ہے مساجد میں خواتین کی آمد مولانا الیاس نعمانی خواتین کے مسجد میں داخلے کا مسئلہ نظری طور پر چاہے اختلافی ہو اور بعض لوگ اس کے جواز کی رائے رکھتے ہوں لیکن عملی طور سے اس بات پر تقریباً اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان کا نماز کے لیے مسجد جانا درست نہیں اسی لیے وہاں ان کے لیے سہولیات فراہم نہیں کی جاتی عموماً ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ کوئی دیندار جوڑا مسجد کے پاس سے گزرتا ہے کسی نماز کا وقت ہو تو شوہر مسجد کے اندر جا کر نماز جماعت ادا کر لیتا ہے لیکن عورت مسجد کے باہر بیٹھی انتظار کرتی رہتی ہے اس کے لیے موقع نہیں ہوتا کہ وہ مسجد میں داخل ہو کر جماعت یا الگ کہیں تنہا نماز پڑھ سکے ایسے میں اگر کوئی تحریر ایسی نظر سے گزرے جس میں خواتین کے مسجد سے میں داخلے کی پرزر حمایت کی گئی ہو اس کے فوائد بیان کیے گئے ہوں اور اس کے خلاف پیش کیے جانے والے دلائل کا رد کیا گیا ہو تو بہت خوشی ہوتی ہے مولانا الیاس نعمانی کا کتاب چاہ مساجد میں خواتین کی آمد ایک تاریخی اور فقہی مطالعہ دیکھ کر ایسی ہی خوشی ہوئی مولانا الیاس نعمانی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ التحصیل ہے دینی اور سماجی موضوعات پر ان کی تحریریں برابر سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہیں جن سے ان کی سلامت فکر متانت اور اعتدال پسندی کا اظہار ہوتا ہے یہ کتابچہ صفحات دو مباحث پر مشتمل ہے ابتدا میں عہد نبوی سے اب تک اسلامی تاریخ میں خواتین کے مسجد میں داخلے کی روایت پر روشنی ڈالی گئی ہے اس کے بعد اس موضوع کے فقہی پہلو سے بحث کی گئی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عہد نبوی میں خواتین پابندی سے مسجد جایا کرتی تھی وہ نمازوں میں شامل ہونے کے علاوہ مسجد میں ہونے والی تعلیمی سرگرمیوں میں بھی شریک ہوتی تھی عہد خلافت راشدہ میں بھی یہ معمول جاری رہا ابتدائی صدیوں میں مساجد میں خواتین کے حلقے لگتے تھے جن میں حدیث کا درس اور و ارشاد کی خدمت انجام دیتی تھی بعد میں خواتین کے مسجد میں جانے کو مکروح کہنے لگے بلکہ ان میں سے بعض نے تو مکروح تحریمی تک کہہ ڈالا اور اس کا سبب فتنہ کو قرار دیا مصرف نے بہت عمدہ اسلوب میں لکھا ہے کہ اسے مکروح تحریمی کہنا درست ہے نہ فتنے کو اس کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے فتنے کا اندیشہ عہد نبوی میں بھی تھا لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے انہیں مسجد میں آنے سے نہیں روکا بلکہ آنے کی اجازت دینے کے ساتھ ان کے تحفظ کے متعدد اقدامات کیے آخر میں انہوں نے زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ مساجد میں پنج وقتہ اور جمعے کی نمازوں کے علاوہ دینی پروگرام اصلاحی بیانات اور غاز و ارشاد کی مجلسیں ہوتی ہیں مساجد کے دروازے خواتین کے لیے بھی کھلے ہوں تو مردوں کی طرح وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں متعدد اسباب سے خواتین کی دینی تعلیم و تربیت میں کمی پائی جاتی ہے مساجد میں ان کے آمد کے مواقع فراہم کر کے اس کمی کی بڑی حد تک تلافی کی جا سکتی ہے یہ کتابچہ وقت کے ایک اہم موضوع سے بحث کرتا ہے ضرورت ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور اصلاح معاشرے میں مدد ملے اسے مکتبہ احسان لکھنؤ نے شائع کیا خواتین کے مسائل اور ان کا حل بشرا ناہید خواتین کے مسائل پر اب تک عموماً مد حضرات لکھا کرتے تھے یہ بات خوش آئند ہے کہ آپ اب اس میدان میں خواتین سامنے آئی ہیں اور اوپر اعتماد کے ساتھ لکھ رہی ہیں خواتین کے آن لائن میگزین ہادیہ نے اس کا ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے اس کے ذریعے گزشتہ برسوں میں بہت سی طالبات اور خواتین اہل قلم کا علمی حلقوں میں تعارف ہوا ہے جو نسائی موضوعات پر عمدہ علمی و تحقیقی مضامین لکھ رہی ہیں ہادیہ کی مجلسی ادارت میں جن خواتین کو شامل کیا گیا ہے ان میں عزیزہ بشرا ناہید بھی ہیں وہ خود بھی لکھتی ہیں اور دوسروں سے بھی لکھواتی ہیں ناہی صاحبہ کا یہ کتابچہ خواتین کے مسائل اور حل موجودہ حالات کے تناظر میں کے نام سے تباہ ہوا ہے یہ پانچ مضامین پر مشتمل ہے ایک بھارت کی اخلاقی صورتحال اور خواتین دو ویلنٹائن ڈے کلچر تین بچوں اور مردوں میں بڑھتا نشے کا رجحان اور خواتین کے مسائل اور ذمہ داریاں چار متلقہ کی معاشرتی اور معاشی زندگی پانچ وومن امپاورمنٹ یہ مضامین بہت سلیس اسلوب اور عام فہم انداز میں لکھے گئے ہیں اور ان میں اہم سماجی مسائل کو زیر بحث لایا گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ ایک حساس اور درد دل لکھنے والی خاتون نے ان پر خامہ فرسائی کی ہے یہ کتاب گلوبل لائٹ پبلیشرز اورنگ آباد سے شائع ہوئی ہے مفہوم القرآن رفقت اعجاز قرآن مجید کی تفسیریں سینکڑوں نہیں ہزاروں لکھی گئی ہیں اردو زبان بھی اس حیثیت سے مالا مال ہے لیکن یہ تمام تفسیریں بڑوں کی کے لیے لکھی گئی ہیں اور ان کی تعلیف میں علمی انداز اختیار کیا گیا ہے غالباً کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جسے بچوں نو عمروں عام نوجوانوں اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو پیش نظر رکھ کر لکھا گیا ہو اس صورتحال میں یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ایک خاتون نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور کامیابی کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچایا اس میں کوئی شک نہیں کہ محترمہ رفت اعجاز کا ترجمہ قرآن و تفسیر مفہوم القرآن ان کا بے مثال کارنامہ ہے مفہوم القرآن سات جلدوں پر مشتمل ہے اس کا پہلا ایڈیشن اکتوبر 2006 میں بیت القرآن لاہور سے شائع ہوا ہے اس کی پہلی خصوصیت یہ اسے بچوں میں قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرنے کی غرض سے بہت آسان انداز میں لکھا گیا ہے اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آیتوں پر عنوان لگا کر اس کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے موصوفہ نے مقصد تعلیم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے قرآن پاک کی بہت سی تفسیریں چھپ چکی ہیں اور بہت سے بہترین کام ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں لیکن میری نظر سے ابھی تک بچوں کے لیے ایسا کوئی کام نہیں گزرا جس میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہو کہ عام نوجوان اور اسکول کے بچے قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں چنانچہ میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور عزم کیا کہ میں ضرور قرآن کا اس انداز میں مفہوم پیش کروں کسی پڑھنے والے یا سمجھنے والے کو دقت پیش نہ آئے مقدمہ صفحہ چودہ اس ترجمہ تفسیر کا تعارف مولانا ضمیر احمد ساجد نے ان الفاظ میں کرایا ہے اس نازک دور میں جہاں دین اسلام کے خلاف ہزاروں فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں محترمہ رفقت اعجاز صاحبہ نے قرآن فہمی کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا اور پھر کوشش کی کہ مفہوم القرآن کے نام سے قرآن حکیم کی آسان معنوی تفسیر سے بچوں کو آگاہ کیا جائے بلا شبہ اس کوشش میں کامیاب رہی ہیں تقریر صفحے پندرہ ڈاکٹر سدید انور نے اس ترجمہ اور تفسیر پر ان الفاظ میں تفسرہ کیا ہے محترمہ رفقت ایجا صاحبہ نے اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائی تو انہیں لاکھوں گمراہ انسانوں کے ہجوم نظر آئے جو تعلیمات اور مفاہم قرآن سے بے بہرہ تھے چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کے مطالب و معنی عام فہم اور آسان زبان میں پیش کرنے کا بیڑا اٹھایا اور زیر نظر کتاب کی تعلیف کی جو ان بچوں جوان جو ان بچوں اور بڑوں کے لیے ہے جو عربی نہیں جانتے محترمہ رفت ایجا صحابہ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے قرآن کے پیغام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسنہ کو اکیسویں صدی میں عام کرنے کی کوشش کی ہے تبصرہ روزنامہ نوائے وقت لاہور نمونہ ترجمہ ذالک الکتاب لا ریب فیہی ہدل للمتقین بقرہ 2 یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے اس آیت پر قرآن کی حیثیت کا عنوان دیا گیا ہے پھر اس کی تشریح کی گئی ہے تذکرہ خواتین صوفیہ ڈاکٹر محمد مشتاق تجاوری تذکر خواتین صوفیہ ڈاکٹر محمد مشتاق تجاروی علم و عمل کے کسی بھی میدان میں عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں اگرچہ ان کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں تفسیر قرآت حدیث فقہ تاریخ طب ہر میدان میں ان کی خدمات ہیں اگرچہ مختلف اسباب سے علمی دنیا میں ان کا تعارف کم ہے تصوف کے میدان میں ان کی گمنامی سب سے بڑھ کر ہے کہ رابعہ بصریہ کے علاوہ کوئی صوفی خاتون مشہور نہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے چوتھی صدی ہجری دسویں صدی عیسوی کے مشہور صوفی عالم عالم ابو عبد الرحمن السلمی کو کہ انہوں نے ذکر النسوت المتعبات الصوفیات کے نام سے اپنے دور تک کی صوفی خواتین کا تذکرہ جمع کر دیا ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ doctor Muhammad Mushtaq Tijarvi assistant professor شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی نے تذکر خواتین صوفیہ کے نام سے کیا ہے اور اسلامک بک فاؤنڈیشن سے اس کی اشاعت ہوئی ہے ڈاکٹر تجاروی نے دارالعلوم دیوبند سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی پھر ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ سے تصنیفی تربیت پائی آگرہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا مرکز العلمیہ علی اور مرکز مذہبی تحقیقات و رہنمائی علی گڑھ میں خدمات انجام دی پھر جامعہ ملیہ اسلام سے بی اے ایم اے اور P H D Islamic studies کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد وہیں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں تصوف ڈاکٹر مشتاق کے اختصاص کا میدان ہے انہوں نے مشہور صوفی جنید بغدادی پر پی ایچ ڈی کی ہے جسے اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی نے شائع کیا ہے پروفیسر محمد عبدالحق انصاری کی کتاب صوفی ازم اینڈ این شریعہ کا اردو ترجمہ کیا ہے جو مرکزی مرکزی مکتب اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے تصوف اور شریعت کے نام سے شائع ہوا ہے تصوف اور ان کے متعدد قیمتی مقالات ہیں جن میں سے بعض سہمائی تحقیقات اسلامی علی گڑھ میں شائع ہوئی ہیں امید ہے ان کے اس ترجمے کا شمار بھی تصوف پر ان کے ہم علمی کاموں میں ہوگا آسیہ خاتون ایک گمنام مجاہد آزادی ڈاکٹر محمد مشتاق تجاروی ڈاکٹر محمد مشتاق تجاروی نے میوات کے گمنام مجاہد آزادی پر ایک کتاب لکھی ہے ان کا نام ہے آسیہ خاتون ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد کرنے والوں میں مسلم خواتین کا تذکرہ یوں بھی بہت کم ہوا ہے خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر مشتاق نے اس فہرست میں ایک قیمتی اضافہ کیا ہے محترمہ آسیہ خاتون عرف اما بی میوات کی ایک حوصلہ مند اور بہادر خاتون تھی انہوں نے آزادی کی جد و جہد میں اپنے شوہر حضرت مولانا محمد ابراہیم خان البری کا بھرپور ساتھ دیا تھا جب ان کے شوہر کو گرفتار کیا پھر جیل میں ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تو انہوں نے ان کا بہت حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ کسی بھی صورت میں معافی نہ مانگنا بی اما نے آزادی کے بعد بھی ملک کی تعمیر اور ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس کتاب میں ڈاکٹر تجاربی نے جنگ آزادی میں اہل میوات کی شرکت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میوات کی خواتین نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے انہوں نے متعدد خواتین کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد آسیہ خاتون کا ذکر خیر تفصیل سے کیا ہے بچپن سے وفات تک ان کے حالات بیان کیے ہیں اور تحریک آزادی کے دوران میں اور ملک آزاد ہونے کے بعد ان کی خدمات پر روشنی ڈالی ہے یہ معلومات انہوں نے مرحومہ کی اولاد سے براہ راست حاصل کی ہیں انہوں نے بی اماں سے اپنی ملاقات کا احوال بھی بیان کیا ہے بی اما کا انتقال پانچ جنوری انیس سو چھیانوے کو اٹھتر برس کی عمر میں ہوا تھا ملک کی تحریک آزادی میں مسلم خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا لیکن افسوس کے تحریک آزادی پر لکھی جانے والی کتابوں میں ان کا تذکرہ بہت کم اور سرسری ہے ان پر ایک بڑے پروجیکٹ کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے یہ کتاب انیس انٹرپرائزز دہلی سے شائع ہوئی ہے مسلم خواتین ایکٹویزم کی راہیں ڈاکٹر محی الدین غازی ہمارے سامنے مسلم خواتین کی دو تصویریں آتی ہیں ایک تصویر ایسی خواتین کی ہے جو میدان علم میں پسماندہ ہیں جہالت ان کا مقدر ہے دینی اور عصری دونوں طرح کے علوم سے وہ بے بہرا ہیں دوسروں کو کسی طرح کا فیض پہنچانے سے قاصر ہیں عملی میدان سے کوسوں دور ہیں گھر کی چہار دیواری میں بند اور کچن تک محصور ہیں فکر و غربت ان کا نشان امتیاز ہے ملک و ملت کے حالات سے بے خبر ہیں اور ان میں مثبت تبدیلی لانے اور رائے عامہ پر اثر ڈالنے سے عاجز ہیں دوسری تصویر ایسی خواتین کی ہے جنہیں علم حاصل کرنے کا ویسا ہی شوق ہے جیسا مردوں کو ہے وہ مختلف علوم و فنون حاصل کر رہی ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے دوسری خواتین کو فائدہ پہنچا رہی ہیں اور مرد بھی ان سے فیض اٹھا رہے ہیں وہ اپنے گھر اور خاندان پر توجہ دینے کے ساتھ سماج کی اصلاح کے لیے بھی فکر مند ہے اور اس کے لیے مختلف تدابیر اختیار کر رہی ہیں وہ معاشی سرگرمیاں انجام دے کر مال و دولت کما رہی ہیں اور اسے اللہ کے بندوں پر خوب لٹا رہی ہیں وہ اپنی فکری صلاحیتوں سے ارباب حل و عقب کی رہنمائی بھی کر رہی ہیں ان دو تصویروں میں سے ایک حقیقی ہے دوسری تصوراتی ایک تصویر عموماً موجودہ دور کی مسلم خواتین کی ہے دوسری سابقہ ادوار کی مسلم خواتین کی ایک تصویر مایوسی پیدا کرنے والی ہے دوسری حوصلہ بلند کرنے والی ڈاکٹر محی الدین غازی سیکرٹری جماعت اسلامی ہند و ایڈیٹر ماہنامہ زندگی نو نئی دہلی کی زیر نظر کتاب مسلم خواتین کی دوسری تصویر پیش کرتی ہے ڈاکٹر غازی عرصے سے سماجی موضوعات پر لکھتے رہے ہیں چند ماہ قبل انہوں نے مسلم خواتین کے مثالی کردار کو اجاگر کرنے کے لیے ایک سلسلہ مضامین ماہنامہ زندگی نو نئی دہلی میں شروع کیا انہی مضامین کو اب مسلم خواتین ایکٹوئزم کی راہیں کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے یہ کتاب نو ابواب پر مشتمل ہے اس میں شخصیت کے ارتقاء تحصیل علم گھر اور خاندان کی نگرانی سماج کی خدمت اصلاح معاشرہ معاشی جد و جہد سیاسی فہم و فراست اور نصرت دین کے میدانوں میں مسلم خواتین کے مطلوبہ کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اسلامی تاریخ سے روشن مثالیں پیش کی گئی ہیں کتاب پر جناب سید سعادت اللہ حسینی امیر جمع اسلامی ہند کا مبسوط مقدمہ ہے جس میں انہوں نے بجا طور پر امید ظاہر کی ہے کہ کتاب خواتین کے درمیان اسلامی تحریک کے فروغ میں بہت معاون ہوگی اور اپنی ذمہ داریوں کا شعور رکھنے والی خواتین کو موجودہ حالات میں ٹھوس عملی رہنمائی فراہم کرے گی اس کتاب کی اشاعت مرکزی مکتب اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے مریم جمیلہ مغرب کا تحفہ مریم جمیلہ وفات 2012 کا نام آتے ہی ایک ایسی مجاہدہ خاتون کا تصور ذہن میں آتا ہے جس نے ہدایت پانے کے بعد اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ و اشاعت اس کی تفہیم و تشریح اس پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینے اور اس کی خوبصورت تصویر پیش کرنے میں کھپا دی مریم کی پیدائش ایک یہودی خاندان میں ہوئی لیکن ان کی فطرت سلیمہ نے انہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی انہوں نے دنیا کے مشہور مسلم دانشوروں سے مراسلت کی بلاخر مولانا سید ابو مودودی مرحوم 1979 وفات سے مراسلت اور تبادلہ خیال کے نتیجے میں وہ امریکہ سے پاکستان منتقل ہوئیں مولانا کے مشورے سے ان کا نکاح تحریک کے ایک ایسے کارکن سے ہوا جو پہلے سے بیوی بچوں والے تھے ان کے ساتھ رہ کر انہوں نے پرسکون ازدواجی زندگی گزاری اور خود کو تصنیف و تعلیف کے لیے وقت کر دیا انہوں نے بہت قیمتی اور وقی کتابیں تصنیف کی جن کا امتیاز یہ ہے کہ ان میں مغربی افکار نظریات اور فلسفوں پر سخت تنقیدیں کی گئی ہیں اور ان پر اسلامی نظریات و اقدار کی برتری ثابت کی گئی ہے مریم جمیلہ کے بہت سے انٹرویوز اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں ان میں سے ایک انٹرویو وہ ہے جو پاکستان کے مشہور صحافی اور ادیب جناب عباس اختر قیوان نے لیا تھا اس سے جہاں ایک طرف مریم جمیلہ کی پیدائش و پرورش اور حالات زندگی کا علم ہوتا ہے وہی ان کی سوچ افکار تصانیف کی موضوعات اور ان کے اثرات سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے یہ انٹرویو کتابی صورت میں students Islamic organisation of India S I O کے کے اشاعتی ادارے وائٹ ڈاٹ پبلیشرز نئی دہلی سے شائع ہوا